نبی صلی اللہ علیہ سے یہی حدیث روایت کی البتہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں کے الفاظ روایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سڑسٹھ